اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں